سردار جسونت سنگھ آئیے شروع کرتے ہیں سردار جسونت سنگھ کے لیے حسن ابدال کی سردارنی آنند کور کی بڑی لڑکی کے متعلق نام و پیام شروع ہونے والا تھا لیکن جسونت سنگھ نہ ہاں کرتا تھا نہ نہ اس کی وجہ سے بڑی نازک اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی گھر کے علاوہ ساری اہل و علیہ برادری میں اس پر کافی اضطراب تھا سردار جسونت سنگھ اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا انگریزی موسیقی کے چند نئے ریکارڈ بجا رہا تھا نیچے دالان میں سردار گوردیال سنگھ روزنامہ گورو گھنٹال کے مطالعے میں مشغول تھے سردار جسونت سنگھ کی ماں اپنے بڑے بچے کی اس بے راہ روی پر بڑا خوشمگی تبصرہ کر رہی تھیں اور کوشلیہ نہایت ہمت سے کام لے کر بھائی کی وکالت کر رہی تھی بابو جی کوشلیہ نے اپنی ماں سے شکایت کی آپ تو یوں ہی غصے میں آ جاتی ہیں بھرات تاجی نے آخر کون سا ایسا جرم کر دیا ہے کہ آپ اتنے دنوں سے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ہاں ہاں جی میں تو اس کی دشمن ہوں نا بھابھی جی نے ڈانٹ پلائی ایک تم ہی رہ گئی ہو اس کی ہمدرد وہ جوتے لگاؤں گی کہ مزاج درست ہو جائے گا کالے منہ والے کا ہائے بھابو جی کچھ تو خیال کیجئے پڑھا لکھا جوان بیٹا ہے آگ لگے ایسی پڑھائی لکھائی کو خبر نہیں ولیت میں کیا کیا کالا علم سیکھ کر آیا ہے میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اتنے پاؤں نہ پھلاؤ لیکن تمہارے بھائیہ جی پر تو ولیت کا بھوت چڑھا ہوا ہے اب روتے رہو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ہاں بھابو جی آخر کون سی ایسی آفت آ گئی ہے شادی بیاہ کی بات ہے بھرا تاجی کی بات سننے میں آخر حرج ہی کیا ہے میں نہیں جانتی کہ کیا حرج ہے اور کیا نہیں اب کل کو تمہاری بات چیت ہوگی تو تم بھی بات کرنے بیٹھنا بے شرم کہیں کے اوہو بس بھی کرو سردار گردیال سنگھ زچ چھو کر بولے مجھے ذرا اخبار تو پڑھنے دو بس تم اخبار ہی پڑھتے رہنا جیسے بڑی سردارنی بیٹھ کر تمہارا انتظار ہی تو کرتی رہے گی نہیں انتظار کرتی نہ کرے میں کب ہاتھ جوڑ کر اس کے پاس گیا تھا اے ہے واہ گرو مہاراج سے ڈرو لڑکیوں والوں کے متعلق ایسی بات نہیں کیا کرتے ذرا اپنی طرف بھی دیکھ لاٹ کی لاٹ جوان بیٹی بیٹھی ہے واہ گرو مہاراج سے ڈر کے رہو تم تو یوں ہی مغز کھاتی رہتی ہو میں مغز نہ کھاؤں تو کیا کروں آخر کیا کھوٹ ہے بڑی سردارنی کی بیٹی میں میمو جیسی رنگت ہے ناک ہے نقشہ ہے روپ ہے جب ملتی ہے پاؤں چھو کر ملتی ہے پڑھی لکھی ہے اور پھر حسن عبدال میں آموں کے دو باغ اور تین چاہی مربع بھی اس کے نام لگے ہوئے ہیں لیکن شاید وہ بھلا تاجی کو پسند نہ ہو کوئی زبردستی تھوڑی ہے کوشلیہ نے احتجاج کیا پسند کیوں نہ ہو یہ لاٹ صاحب کا بچہ اور کیا مانگتا ہے کوئی میم بھی نہ لے آیا ولیت سے ہاں بابو جی بڑے غصے میں تھی بابو جی وہاں گرو کا شکر کرو کہ کوئی میم میم نہیں آ گئی اگر آ جاتی تو ساری عمر کا رونا پیٹنا پڑا رہتا گھر میں کوشلیہ نے کہا اب کون سی خوشی ہے یہاں میرے تو بھاگ ہی ایسے ہیں بڑی سردارنی سے ناتا ٹوٹے گا تو میرا برادری میں تھو تھو تھی تھی ہوگی تو میری یہ تمہارے بھائیہ جی تو جیسے نال لینے میں ہیں نہ دینے میں بابو جی نے اب سردار گوردیال سنگھ کی طرف توجہ مبزول کر دی وہ بدستور روزنامہ گورو گھنٹال کے مطالعے میں منہمک تھے آج کے پرچے میں شرومنی اکالی دل گردوارے پر بندک کمیٹی اور کی سیاسی کاروائیوں پر بڑی گرما گرم بحث تھی سردار جسونت سنگھ کی ماں نے جب دیکھا کہ اس کے الفاظ کی سختی یا نرمی سے سردار گوردیال سنگھ کے کان پر جون تک بھی نہیں رینگتی تو اس نے حسب معمول اپنا آخری حربہ استعمال کرنا شروع کر دیا جو جو خاص ایسے نازک موقعوں کے لیے محفوظ رہتا تھا اپنی قسمت کی خرابی اولاد کی ناخلفی اور خامند کی ظالمانہ بےتوجی پر پنجابی زبان کے مخصوص محاوروں بندشوں اور ترکیبوں کے ساتھ اس کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بھی گرنے لگے سردار گردیال سنگھ بدستور اخبار گورو گھنٹال کے مطالعے میں مصروف رہے اور جب ان کی بیوی کی گریا اوزاری نے ایک مستقل ہچکی کا رنگ اختیار کر لیا تو اپنے معمول کے مطابق انہوں نے اخبار کو تہہ کر کے تکیے کے نیچے رکھا اینک اتار کر چمڑے کے کیس میں حفاظت سے بند کی اور چار پائی پر اکڑوں بیٹھ کر اپنی زوجہ متحمہ کی طرف متوجہ ہوئے میں نے کہا بھاگوان یہ کیا ٹنٹا ہے ہاں جی میری تو ہر بار ٹنٹا ہوتی ہے بابو جی نے تنک کر کہا تم اخبار پڑھتے رہو تمہیں کیا واسطہ گھر بار سے سردار گوردیال سنگھ مسکرائے بھاگوان گھر بار تو سب تمہارا ہے مجھے اس کی فکر کیوں ہو ہاں اب بتاؤ بات کیا ہے ہائے ہائے ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی جیسے کچھ سنا ہی نہیں تم نے سن تو لیا لیکن اگر لڑکا راضی نہ ہو تو بھاگوان تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں ہائے جی تم کچھ نہیں کر سکتے پاؤں سے کھول کر دس جوتے لگا دو تو وہ کالے منہ والا اپنے آپ سیدھا ہو جائے گا کوشلی اب تک خاموش بیٹھی تھی جسونت سنگھ کے بارے میں یہ تجویز سن کر وہ گھبرا گئی اور سردار گردیال سنگھ سے کہنے لگی دیکھو نا بھایا جی یہ بابو جی کیا کیا باتیں کرتی ہے بھلا بھرا تاجی کو مارتے آپ اچھے لگتے ہیں سردار گردیال سنگھ کو یہ منظور نہ تھا کسی وقت ان کی اولاد کو خیال بھی آئے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے جوتوں کی ذات سے باہر ہیں اس لیے انہوں نے کوشلیا کو ذرا سختی سے جھڑک دیا کوشلیا بیٹی ڈنڈا استاد ہے بگڑیاں تگڑیاں دا دیکھنا کہیں تمہارا بھرا تاج اس خیال میں نہ رہے کہ اس کے منہ پر دو بال اگائے ہیں تو میرے جوتوں کے تلے بھی بیکار ہو گئے ہیں ہاں جی ذرا دیکھو بابو جی نے لکمہ دیا اب یہ بھی بیچ میں بولنے لگی ہے بڑی آئی ہے بھائی کی وکیل بن کر میں کہتی ہوں اس کا نام بھی کالج سے کٹوا لو ایسا نہ ہو کہ بعد میں سر پکڑ کر رونا پڑے ہاں اجی چھوڑو اس بک بک کو سردار گردیال سنگھ تعلیم کے سلسلے میں بڑے روشن خیال باب تھے تم بھی کیا گوانو ایسی باتیں کرنے لگتی ہو آخر کچھ بتاؤ تو صحیح کہ جسونت کہتا کیا ہے میں کیا بتاؤں میں تو گوار ہوئی نا بابو جی نے نخرہ کیا تمہارے سامنے بیٹھی ہے پڑھی لکھی لاڈلی اسی سے کیوں نہ پوچھ لو کوشلیا بیٹی تمہاری بابو کا تو سر پھر گیا ہے تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آخر جسونت سنگھ کا خیال کیا ہے بھایا جی کوشلیا نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کے ڈرتے ڈرتے ہچکچاتے ہچکچاتے کہا بھرات آجی کہتے ہیں کہ نہ میں لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں نہ لڑکی مجھ سے پوری طرح واقف ہے میں اس شادی کی حامی کیسے بھروں اس ناڈھو خان کے سالے کو ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی جسے وہ اندر باہر سے خوب جانتا ہو سنتی ہو کوشلیا کی بھابو یہ تمہارا لال کیسی منطق بگاڑنے لگا سردار گوردیال کو اپنے بیٹی کی اس بات پر بڑا غصہ آیا میں تو کب سے اپنا سر پیٹ رہی ہوں لیکن تم ہو کہ کوئی بات مزاج میں ہی نہیں لاتے میں کہتی ہوں کہ دس جوتے لگا دو تو سارے بل نکل جائیں گے بھایا جی کوشلیا نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اس میں غصہ کھانے کی کیا بات ہے بھلا بھلا تاجی کہتے ہیں کہ ولیت میں کورٹ شپ کا جو رواج یکا یک فضا میں پٹاخہ سا چھٹا اور صداگر گوردیال سنگھ سام کی طرح پھنکار کر کھڑے ہو گئے یہ انداز اس بات کی تمہید تھے کہ اب سردار گوردیال سنگھ اپنے ایام تحصیلداری کے تجربات کا نچوڑ کام میں لانے والے ہیں پہلے انہوں نے کھڑے ہو کر ولیت اور ولیت والوں کے متعلق بڑے شدید خیالات کا اظہار کیا پھر جسونت سنگھ کی ماں کی سات پشتوں کو بڑے وسیع پیمانے پر گالیاں دیں اور اس کے بعد جوتا ہاتھ میں لے کر وہ جسونت سنگھ کے کمرے کی طرف لپکے این اس وقت باہر گلی میں موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی پھٹ پھٹاہٹ سنائی دی اور جسونت سنگھ جو اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا ساری کاروائی کا جائزہ لے رہا تھا موقع کی نزاکت بھانپ کر فرار ہو گیا اب بھایا جی اور بھابو جی کی مجموعی توجہ غریب کوشلیا کی طرف رجوع ہو گئی ان دونوں نے مل کر کوشلیا کو بڑے آڑے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے غصے کی تان آخر اس فیصلے پر آ کے ٹوٹی کہ کوشلیا کا نام کالج سے کٹوا دیا جائے تاکہ کل کلاں جب اس کے رشتے کی بات چیت شروع ہو تو کہیں وہ بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل کر کوٹ شپ کا سوال نہ اٹھائے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بھاگوان سردار گوردیال سنگھ نے اپنی اہلیہ مترما سے اتفاق کیا اس سے تو تم جیسی گوار عورت ہی اچھی ہاں جی ہاں میں تو گوار ہوں نا بس بیٹھے رہو ڈھکے ہوئے اپنی اوقات سے بڑھنا اچھا نہیں ہوتا اب دیکھ لو اپنی اولاد کے لچھن ساری اہل و علیب برادری میں ناک نہ کٹ گئی تو دیکھنا ہاں بس اب یہ ٹرٹر بند بھی کرو میں نہیں ڈرتا سالی برادری سے رہی جسونت سنگھ کی بات میں جوتے مار مار کر اسے تکلے کی طرح سیدھا کر لوں گا ایک گلاس ٹھنڈی لسی کا پلاؤ برف منگوا لینا بازار سے سردار گردیال سنگھ نے لسی پی کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا بابو جی نے تازہ مکھن کا پھاہا تالو پر رکھا کوشلی اپنے کمرے میں بستر پر پڑی ساری رات روتی رہی جسونت سنگھ گورڈن کالج کے ہاسٹل میں ترلوچن سنگھ کے کمرے میں بیٹھا اپنی کورٹ شپ کا لائحہ عمل مرتب کرتا رہا سردار جسونت سنگھ کو حسن عبدال کی سردانی کی بڑی لڑکی کوئی خاص ناپسند نہ تھی ولید جانے سے پہلے اگر یہ پیام آتا تو غالباً وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گردوارے کے صحن میں سر کے بل کھڑا ہو کر بکرے بلاتا لیکن اب اصولی طور پر وہ اس رشتے کو ایک بے زبان جانور کی طرح چپ چاپ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا ولیت میں کوٹ شپ کی رسم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اسی اثر کے تحت اس نے اپنی بہن کوشلیا اور ترلوچن سنگھ کے عشق میں بڑا مہذبانہ دخل دینا شروع کر دیا تھا اور اپنے لیے بھی وہ اس بات کا متمنی تھا کہ شادی سے پہلے وہ اپنی منتخب لڑکی کے ساتھ کچھ عرصہ کوٹ شپ کرے آج گھر میں اپنے بھائیاں جی اور بھابو جی کے ذہنی اور جسمانی انداز دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ چاہے وہ سیدھی طرح مانے یا الٹی طرح اگر اس کی شادی ہوگی تو حسن عبدال کی بڑی سردارنی کے گھر ہو کر رہے گی بھایا جی کو اگر کورٹشپ شپ مالی شرط معلوم نہ ہوتی شاید وہ اس شادی پر زیادہ زور نہ دیتے لیکن بھابو جی کے سر پر جو آموں کے دو باغات اور تین چاہی مربوں کا بھوت سوار تھا اس کے اترنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی اپنی مجبوریوں کے اس ماحول میں سردار جسونت سنگھ کو روشنی کی صرف ایک کرے نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ حسن عبدال کی بڑی سردارنی کے ہاں چار لڑکیاں ہونے کی وجہ سے اس کا دائرہ انتخاب کافی وسیع ہونے کے امکانات تھے اگرچہ ابھی بات چیت صرف بڑی لڑکی کے متعلق چلی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اس کی نظر انتخاب پھسلنے پر آمادہ ہوئی تو پہلی سے دوسری دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی لڑکی پر کہیں نہ کہیں ضرور اٹک جائے گی اسے انگریزی کے ایک مقولہ یاد آیا جو اس نے لندن میں سوہو کے ایک ریسٹوران میں کسی سے سنا تھا اگر تمہارے سامنے ایک لڑکی ہے تو تم اپنا دل کھو بیٹھو گے اگر تمہارے سامنے دو لڑکیاں ہیں تو تمہارے دل اور دماغ دونوں کھو جائیں گے اگر تین لڑکیاں ہیں تو جان کی بھی خیر نہیں میرے یار سردار جسونا سنگھ نے ترلوچن سنگھ کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا یہاں پر تو ایک ساتھ چار چار ہیں بس یہ سمجھو کہ اب میرے دل و دماغ کلیجی پھیپھڑے اور کردوں کی بھی خیر نہیں ان سب کیلکولیشن کے بعد سردار جسونت سنگھ نے حسن عبدال کی بڑی سردارنی کی بڑی لڑکی کا نام انگریزی میں ایک فارمل خط لکھا محترم خاتون آپ کے اور میرے خاندانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نظام عالم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کا رابطہ ایک شادی سے مستحکم کیا جائے اس خدمت کے لیے انہوں نے آپ کو اور مجھے منتخب کیا ہے اصولی طور پر میں ارینج شادیوں کے حق میں نہیں اگر اعلیٰ تعلیم نے آپ پر کچھ اثر کیا ہے تو غالباً آپ کا بھی یہی خیال ہوگا کورٹ شپ کے ایک لفظ نے ہمارے گھرانے میں کہرام مچا دیا ہے میں آپ کو یہ لفظ دہرانے کا مشورہ نہیں دوں گا مبادہ کہ آپ کی والدہ محترمہ پر بھی وہی ذہنی اور اعصابی رد عمل ہو جو میرے بزرگ والدین پر گزر چکا ہے اگر آپ اسے نامناسب نہ سمجھیں تو ہم کچھ عرصہ آپس میں خط و کتابت کر کے کوٹ شپ کا نمول بدل پا سکتے ہیں اگر میں آپ کی دائمی رفاقت کا اعزاز حاصل نہ کر سکوں تو براہ مہربانی مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ قسمت آزمائی کا موقع عطا فرمائیے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں نظام عالم کی سلامتی کے لیے یہ نہایت ضروری نظر آتا ہے کہ ہمارے معزز خاندان آپس میں شادی کی زنجیر کے ذریعے مستحکم ہو جائیں اس زنجیر کی ایک کڑی یہ خاکسار ہے دوسری کڑی فراہم کرنے کے لیے آپ چاروں میں سے ایک کو اپنی قربانی دینا ہوگی خدا حافظ آپ کا وفادار جسونت سنگھ